اتقاف یوں ہی گزرتا چلا گیا عبداللہ کے پاس روز سوالوں کی ایک لسٹ ہوتی اور مفتی صاحب روز جوابوں سے مطمئن کرتے رہے سب لوگ عبداللہ کی بحث و تکرار سے تنگ تھے سوائے ایک مفتی صاحب کی نہ کبھی ٹوکا نہ کبھی چھٹکا کتنا ہی واحد اور چپتا ہوا سوال ہو انہوں نے ہمیشہ کی طرح پیشانی سے جواب دیا آج ستائیسویں شب تھی اور عبداللہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا وہ پریشان تھا کہ کہیں تاک راتوں میں بھی وہ بغیر بخشے نہ رہ جائے سوالوں کی فصل پھر تیار کھڑی تھی تراوی سے فارغ ہو کر اس نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ اے جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کے اللہ اے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والے اللہ جن چیزوں میں لوگ بحث کرتے ہیں ان میں مجھے صحیح راہ پر چلا سب لوگ مفتی صاحب کے گرد گھرا ڈالے بیٹھے تھے عبداللہ سب کو پھلانگتا ہوا ان کے سامنے جا بیٹھا ویسے تو ہمیشہ اسے بیس سے الجھن ہی رہی مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ مفتی صاحب سے بیعت ہو جائے تقریباً تین سال کا عرصہ ہو گیا تھا ان کے پاس آتے جاتے عبداللہ نے اشارتاً کئی بار مفتی صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا یہ بے اتنائی اور تہجل عارفانہ عبداللہ کو بہت گراں گزرا مفتی صاحب لوگوں کو ایمان و یقین کی باتیں بتا رہے تھے مگر عبداللہ کا دل کہیں اور تھا یہ مفتی صاحب بات کیوں نہیں سمجھتے اے اللہ میاں یہ مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ بیعت کریں میں تیری راہ پر چل سکوں میں تجھے پا سکوں میں تجھے ڈھونڈ سکوں بلکہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ تو مجھے ملے عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے جسے اس نے بڑی مشکل سے چھپایا تمہارے بعد میرے زخم نارسائی کو نہ ہو نصیب کچھ چارہ گر دعا کرنا محفل برخاست ہوئی عبداللہ بھی اٹھ کے جانے ہی لگا تھا کہ مفتی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بولے میں ایمان لایا عبداللہ کی زبان گنگ ہو گئی مفتی صاحب نے جملہ دہرایا عبداللہ پھر خاموش تیسری بار جملہ دہرایا تو عبداللہ کی زبان سے با مشکل نکلا میں ایمان لایا مفتی صاحب نے بات جاری رکھی اللہ تعالی پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر تقدیر پر کہ خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے قبر کا عذاب بر حق ہے اور قیامت میں اللہ کے یہاں زندگی بر حق ہے میں ان تمام عقائد پر ایمان لاتا ہوں جو عقیدہ اہل سنت الجماعت کا ہے اور اسی عقیدے کے مطابق میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قبر مبارک میں زندہ مانتا ہوں اور یزیز کو فاسق جانتا ہوں یا اللہ مجھے اہل سنت کے عقیدے پر قائم کر اسی اسی پر موت دے اور قیامت میں عقیدے کے کے بزرگوں ساتھ میرا حشر فرما توبہ کی میں نے ان تمام گناہوں سے جو زندگی میں مجھ سے سرزد ہوئے وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے ہوئے اور جو تنہائی میں ہوئے بڑے اور چھوٹے اور وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کر کیے اور وہ جو دانستہ ہوئے اللہ میں توبہ کرتا ہوں جھوٹ سے کبر سے سے تیری نافرمانی غصے کی زیادتی سے لوگوں کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے یا اللہ میں توبہ قبول فرما اے اللہ میں توبہ کو قبول فرما اے اللہ اس توبہ کو ایسے قبول فرما جو مجھے دھو دے کی میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر ان کے تمام خلفا کے ذریعے اور بیت کی میں تمام بزرگوں کے ہاتھ پر جن کا سلسلہ اور سند مفتی صاحب تک پہنچتا ہے اور بیت کی میں نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے ہاتھ پر مفتی صاحب کے واسطے سے کی میں میں نے اولیاء اللہ کے تمام سلسلائل یا اللہ اس کو میری تذکیہ کا سبب بنا اور مجھے معرفت اور حقیقی مغفرت نصیب فرما عبداللہ نے بڑی مشکل سے رو رو کر الفاظ دھرائے اور بیت کے بعد سیدھا مسجد کی چھت پر چلا گیا عبداللہ دیر تک سجدے میں پڑا اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا رہا جس نے اس کی وہ دعا بھی سن لی جو دل میں آئی مگر زبان سے ادا نہیں ہوئی تھی عبداللہ نے ڈاکٹر رمضان کے لیے بھی خوب دعا مانگی جنہوں نے مفتی صاحب سے ملوایا تھا اور اگلے روز جا کر مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا اتقاف کے دس دنوں میں جو ایک بات عبداللہ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی وہ یہ تھی کہ اپنے آپ پر کام کرنا ہے مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ بندہ چالیس دن تک عبادت کرے خلوص کے ساتھ تو اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے مفتی صاحب نے ایک ذکر بھی بتایا کرنے کو کہ صبح شام کچھ وقت پابندی سے نکال کے سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑا کرو سانس باہر جائے تو لا الہ اندر آئے تو الا اللہ عبداللہ کی ٹو ڈو لسٹ پر اگلا ہدف اللہ تعالی کا ذکر تھا اللہ کے ذکر کو محو زندگی بنانا تھا اور باقی تمام چیزیں اس کی کت لپیٹنی تھی عبداللہ نے اپنا تمام تر فوکس اپنی نئی کمپنی کی جانب مرکوز کر دیا بزنس پلان مارکیٹنگ کی استطاعت اور جو کام ملے وہ پوری دیانتداری اور مگن سے کرنا ہے جو جو کام بڑھتا گیا عبداللہ کو ملک کے نئے نئے رنگ نظر آتے چلے گئے ہر روز کوئی مسئلہ ہر روز کوئی جھوٹ کینا پروری حسد اور نہ جانے کیا کیا عبداللہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان سے خائف رہنے لگا وہ راتوں کو اٹھ کر رو رو کے ملک کے لیے دعائیں کرتا اور دن بھر وہی لوگ اسے ذہنی اذیت دیتے جن کے لیے اس نے رات کو دعا کی تھی ہمارے ملک میں لوگ پنج وقتہ حاصل ہوتے ہیں جنہیں اپنے مرنے سے زیادہ لوگوں کے جینے کا غم ہوتا ہے شراب سگریٹ پینے کی طرح ظلم کرنا بھی ایک عادت ہے دھیرے دھیرے اگر ایک بار یہ پختہ ہو جائے تو پھر چھٹی نہیں یہاں تک کہ بندہ ظلم کرتے کرتے مر جاتا ہے عادی ظالموں کے اس ملک میں ہر شخص ایک بار صرف ایک بار یہ سوچ لے کہ ایک دن مرنا ہے اس دن ساری عادتوں کا جواب دینا پڑے گا تو شاید کبھی اپنے گرے بار میں جھانکیں اور پوچھیں کہ کیا کر رہے ہیں کبھی اپنے دل کے اندر جو دیکھتے تو رکتے کبھی اپنے دل کے اندر جو دیکھتے تو رکتے تیرے کہے بے مکین کا یہ طواف کرنے والے ہم اپنے بچوں کو فخر کی غذا دیتے ہیں رونیت سکھاتی ہیں محنت نہیں ادب نہیں قدرت خیرات نہیں دیتی مگر محنت کرنے والوں کا ساتھ ضرور دیتی ہے ویسے تو اللہ کی مرضی ہے جب چاہے جسے چاہے دے دے اس کا کسی سے لگا تھوڑا ہی ہے مگر کلیا یہی بنتا ہے ہمارے ملک میں لوگ ترقی سے اور ترقی کرنے والوں سے حسد رکھتے ہیں دشمنی پال لیتی ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح بس اسے زوال آ جائے حالانکہ اس کا سیدھا حل ہے حسد انفارمیشن پر پلتا ہے اگر اسے انفارمیشن نہ ملے تو یہ بھوکا مر جائے اگر آپ کو حسد کنٹرول کرنا ہے تو کچھ دنوں کے لیے سوائے اپنے سب لوگوں کی فکر اور ٹو میں رہنا چھوڑ دیں حسد بیچارہ بھوک سے مر جائے گا حسد ہوتا بھی اپنے ہی فیلڈ کے لوگوں سے ہے اب بھلا کمپیوٹر کو رنگ ریز سے حسد کیوں ہونے لگا انسان کو چاہیے کہ جن لوگوں سے حسد کرتا ہے ان کے لیے نماز میں دعا مانگا کرے اللہ انہیں اور دے اس سے بھی حسد جاتا رہے آج عبداللہ بہت خوش تھا وہ صوبائی حکومت کے اعلی عہدران سے ملنے جا رہا تھا اپنے سافٹ ویئر کی پریزنٹیشن کے لیے میٹنگ کے بعد وہ اعلی عہدیداران سے مخاطب ہوا عبداللہ آپ کا کام بہت شاندار ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ملک و قوم کے کام آئیں جی میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ بتائیں کب سے کام شروع کریں عبداللہ نے کہا مگر ایک بات بتانا چاہتا ہوں عہدیداران صاحب گویا ہوئے وہ یہ کہ کام فی سبیل اللہ کرنا ہوگا پیسے کوئی نہیں ملیں گے حب الوطنی کا جذبہ یہی تقاضا کرتا ہے عبداللہ نے بات سنی اور ہنستے ہوئے کہنے لگا جناب میں اپنا ہوم ورک کر کے آتا ہوں ٹپ کوئی بات نہیں کرتا آپ کے پاس چالیس کروڑ کا بجٹ ہے اس ادارے کے لیے بائیس بندے آپ کے پرسنل سٹاف میں ہیں ایک گھر اور دو گاڑیاں اور اچھی خاصی تنخواہ اسی سافٹ ویئر کے لیے آپ کینیڈین کمپنی کو تین ملین سالانہ دینے کو تیار ہیں مگر جب بات آئی اپنے لوگوں کی ملکی استطاعت کی تو آپ بن گئے عبد الستار ایتی اور اگر آپ ایتی ہوتے تو میں مفت میں کام کر لیتا جناب والا حب الوطنی اور غلامی میں فرق ہوتا ہے میں غلام نہیں آزاد آدمی ہوں عورت ران صاحب سے آج تک کسی نے اس لہجے میں بات نہ کی تھی وہ سیکھ پا ہو گئے کہنے لگے اگر آپ نے لالچ کا مظاہرہ کرنا ہے اور پیسے ہی کمانے ہیں تو دفع ہو جائیں اس ملک سے یہ اللہ کے نام پر بنا ہے اور اللہ ہی اس کا نگربان ہے یہ میرا ملک ہے عبداللہ گرچہ حب الوطنی میرے خون میں ہے میں کیوں کسی کو ثابت کروں کہ میں کتنا حب الوطن ہوں میں ادھر ہی ہوں کیونکہ آپ بڑے ہیں کچھ سالوں میں ریٹائر ہو جائیں گے پھر کچھ سالوں میں مر جائیں گے میں انتظار کروں گا اس دن کا تاکہ ملک اس ڈگر پر چل سکے جہاں چلنا چاہیے اور تب تک میں وہ نسل تیار کروں گا جو آپ کی انا کو چیلنج کرتی رہے عبداللہ کی بات پوری ہوئی اور مغزیات کا ایک طوفان جناب والا کی زبان سے جاری ہوا اور عبداللہ کو دھکے دے کر نکال دیا گیا عبداللہ گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا گیا بلو نے بڑا دلاسا دیا اور کہا کوئی بات نہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا تمہیں زیادہ نہیں بولنا چاہیے تھا مگر بلو انہیں تو گالی دینے تک کا ذوق نہیں تھا کمینہ اس شخص کو کہتے ہیں جس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچ سکے اور خبیص اسے کہتے ہیں جس میں صفات ہوں گالی کسی کو اشتیاد دلانے کے لیے دی جاتی ہے میں تو محلوز ہوتا رہا مرزا غالب کہتے ہیں بچے کو ماں کی گالی جوان کو بیوی کی اور بوڑھے کو بیٹی کی گالی دینی چاہیے اتنی اردو تو آتی نہیں جناب والا کو پتا نہیں اتنے بڑے آفیسر کیوں کر بنے نہ کوئی سمجھ نہ ذوق نہ اٹکل نہ طنز نہ استطارہ بس لشتم پشتم آفیسری ہو گئی بالکل ہی الکل کھڑے تھے وہ بلو ہمیشہ کی طرح ہنس کے خاموش ہو گئی اوپر تلے ایسے بہت سے واقعات ہوتے چلے گئے کبھی کسی نے کام کروا کے پیسے نہ دیے تو کبھی بلا وجہ کانٹریکٹ کینسل کر دیا کبھی کانٹریکٹ کو اپنے کسی رشتے دار کو جاب دینے سے مشروط کر دیا تو کبھی بیٹی یا بیوی کے لیے لیپ ٹاپ کی فرمائش کر دی اور سب سے زیادہ دکھ جب کوئی سیکورٹی رسک قرار دے کر عبداللہ امریکہ سے پڑھا ہے عبداللہ ایک دن بلو سے کہنے لگا کہ بعض امیر شخص کو مارنے کے لیے گولی کی ضرورت تھوڑا ہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ روز مرتا ہے اور باضمیر وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ دل بن جائے اور دل آنکھ نہ ہی وقت کوئی زخم بھرتا ہے نہ ہی کوئی اذیت بھلائی جاتی ہے ہاں اگر کسی کی یاد کمزور پڑ جائے تو اور بات ہے بلو تو دیکھنا یہ سب لوگ ایک دن آئیں گے میرا سافٹ ویئر خریدنے اللہ مظلومیت کے نشانات کو باقی رکھتا ہے آج تک زہر میں قرآن کی تلاوت آہستہ آواز میں ہوتی ہے آج تک صفو مروا کے بیچ میں لوگ بھاگتے ہیں ان لوگوں کو میرا صبر پڑ جائے گا ملک کی حالات و معاملات سے دل برداشتہ ہو کر عبداللہ نے انٹرنیشنل کنسلٹنگ شروع کر دی آئیڈیا یہ تھا کہ سال میں تین ماہ باہر کام کرے گا اوستن اور باقی نو ماہ ملک میں جو چاہے کرے پیسہ باہر اچھا ملتا ہے تو تین ماہ میں پورے سال کا بندوبست ہو جائے گا آج عبداللہ اپنے پہلے بڑے کانٹریکٹ پر کام کرنے لوتھینیا روانہ ہوا ولنس بڑا خوبصورت شہر ہے عبداللہ نے گیسٹ ہاؤس میں سامان رکھا اور باہر گروسری سٹور سے کھانے کا سامان خریدنے چلا گیا کچھ فروٹ موبائل کی سم پانی وغیرہ لے کے جب کیش کاؤنٹر پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کی کریڈٹ کارڈ کی مشین خراب ہے عبداللہ نے یورو نکال کے دیے تو معلوم ہوا کہ لیتھونیا یورپین یونین میں تو ہے مگر یورو یہاں نہیں چلتے اب عبداللہ بڑا پریشان ایک آدھا فروٹ وہ کھا چکا تھا سم موبائل میں ڈال چکا تھا اور پانی کی بوٹل بھی کھول چکا تھا اسے پریشان دیکھ کے ایک اور لیتھونین شخص آیا اسے انگریزی بالکل نہیں آتی تھی اس نے پیسے ادا کیے اور عبداللہ کو ہاتھ پکڑ کے باہر لے کیا اشاروں سے پوچھا کچھ اور چاہیے عبداللہ نے کاغذ پر باکس لکھ دیا اور وہ کافی ہاؤس پہنچ گئے پھر اس نے اسے گیسٹ ہاؤس چھوڑ دیا پیسے کوئی نہیں لیے عبداللہ نے گیسٹ ہاؤس کی مالکہ سے کہا اسے فون کر کے پوچھئے کیا ہوا ہے لیتھونین زبان میں مالکن نے پوچھا تو اس شخص نے جواب دیا آج زندگی میں پہلی بار کسی داڑی والے اور مسلمان سے ملا پاکستانی بھی پہلی بار ملا میں نے سوچا ملک میں پہلی بار آیا ہے کیا تاثر لے کے جائے گا کچھ مہمان نوازی کر دی جائے گھر جا کے بچوں کو بتائے وہ کل سکول میں بتائیں گے میں کل آفس میں یہ قرصہ سناؤں گا بیوی محلے والوں کو بتائے گی تو سوسائٹی میں خیر پھیلے گی اور یہ جب اپنے ملک ملک میں واپس جائے گا تو ہمارے کی تعریف کرے گا یہاں اور سیاح آئیں گے آج عبداللہ کو معلوم ہوا کہ انسان کسی کہتی ہیں وہ عرصے سے انسان ڈھونڈ رہا تھا اسے ہمیشہ شکوا رہتا کہ انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھ لیا ہے مچھلی کی طرح دریا میں تیرنا سیکھ لیا مگر اسے انسانوں کی طرح زمین پر چلنا نہیں آیا ایک ایسا انسان جس سے کسی کو دکھ نہ پہنچے جو نفع بخش ہو نفع کھوڑ نہیں جو درخت کی طرح کم لے اور زیادہ دے اسی بھی چھاؤں دے جو اسے کانٹے دیتی ہیں وہ ہیرا جو سب کو چمک دے اسے بھی جو اسے پتھر کہیں وہ انسان جسے انسانیت کا غم ہو جو اوروں کے روئے جو مرکب ہو ہمت اور محبت کا جس کو مکمل قابو ہو نفس غصے اور عقل پر جس کو زندگی نہ بھگائے بلکہ زندگی کی کمانے جس کے ہاتھ میں ہو عبداللہ کو یہاں کا معاشرہ بہت پسند آیا ہر گھر میں گھوڑا رکھنے کا رواج اور ہر شخص نشانہ بازی کا شوقین عبداللہ شہر کی کتابوں کی دکان پر گیا اور قرآن طلب کیا کیا ہی خوبصورت قرآن پاک تھا ترجمے کے ساتھ پچاس پاؤنڈ کا عبداللہ نے پوچھا اتنا مہنگا کیوں تو دکاندار نے بتایا کہ جب مارکیٹ میں آیا تو دو پاؤنڈ کا تھا طلب بڑھ گئی تو پبلشر نے پچاس کا کر دیا ہے اب کوئی نہیں لیتا عبداللہ کو اپنا وجود زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہوا اگلے دن عبداللہ شہر کے مشہور میوزیم میں گیا تو شو کیس میں ٹوپی قرآن جائے نماز اور تسبیح اور وضو کا لوٹا دیکھا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جب ملنس پر کچھ سو سال پہلے حملہ ہوا تو انہوں نے عرب فوجیوں کو یہاں بلایا تھا دفاع کے لیے یہ ان کی باقیات ہیں عبداللہ کو ہوئی کہ وہ لوگ آئے ہوں گے تو رہے ہوں گی شادیاں کی ہوں گی آخر ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہ قریبی شہر پہنچ گیا جو ان عرب مجاہدوں کی ضروریات میں سے تھا وہاں لوگوں کو اسلام تک کا پتہ نہیں تھا ایک بڑی عورت کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر عبداللہ نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہنے لگی جب دعا مانگتی ہوں تو اس پر اللہ پڑھتی ہوں یہ الفاظ کیا ہے وہ اسے معلوم نہ تھا عبداللہ کو اپنے آپ پر بڑا غصہ آیا کہ ایک خدا ہی ہے جو دین سننے کے لیے بےتاب ہے مگر ہم انہیں کافر کہتے نہیں تھکتے اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا دیں گے مگر عالم نہیں جو یہاں آ کر ان کی زبان میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچا سکے مسلمان گیس اسٹیشن کھول لے گا ریسٹورینٹ چلائے گا گاڑیاں دھوئے گا ویٹر بن جائے گا مگر اپنے بچوں کو اچھا عالم نہیں بنائے گا مدرسوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دیتی ہیں اب تو زکوٰۃ بھی حلال مال کی نہیں ہوتی زکوٰۃ میل ہوتی ہے وہ بھی حرام کا سینکڑوں بچے قسم پرسی میں پل بڑھ کے چھوٹا کھا کے بھی اگر قرآن حفظ کر جائیں تو سلام ہے ان کی عظمت کو ہم پڑھے لکھے پیسے والے سوائے بغض و انعد کے مولوی سے کچھ نہیں رکھتے کیوں نہ ایک سکول یا مردسہ بنایا جائے جہاں پوری کھیپ تیار ہو ایسے بچوں کی جن کا کام ہی دنیا کے ملکوں میں جا کے وہاں دین کا کام پھیلانا ہو ان کی اپنی زبان میں مغرب کے پاس سب کچھ ہے سوائے ایمان کے اگر مشرق یہ نعمت ان تک پہنچا دے تو کیا کہنے مغرب ایک ایسا بچہ ہے جو بنا ماں باپ کے ہی بڑا ہو گیا ہے اسلام وہ تمیز وہ مزاج وہ رنگ ہے جو اسے بہترین بنا دے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج بھی اتنی جان باقی ہے کہ وہ ایک نئی امت تشکیل دے سکے عبداللہ کی سوچ کا دھارا کہیں اور ہی چلنا کلا تھا عبداللہ نے لیتھونیا میں اپنا کام بہترین طور پر مکمل کیا وہ لوگ بھی ایک پاکستانی کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے اور پھر عبداللہ لیتھونیا سے پولینڈ لیٹویا اور ایسٹونیا اور فائن لینڈ کی سیاحت پر نکل گیا لیٹویا اور ایسٹونیا کی شرطوں پر اس کا قیام ایک مدرسے نما ہوٹل میں ہوا اس کے نچلے دو فلور ہوٹل تھے اور اوپر کے دو یہودیوں کے اسکول کے ہوٹل سے ہونے والی کمائی سے اسکول چلتا تھا عبداللہ کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا عبداللہ نے اس سفر میں بہت کچھ سیکھا خوب پیسہ کمایا خوب صحت کی واپسی میں ترکی بھی رکا اور دو ہفتوں میں ترکی ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھوم لیا عبداللہ سوچ رہا تھا اگر زیادہ نہیں صرف دس مسلمان مل جائیں تو وہ لیتھونیا جیسے ملک کو دس سالوں میں مسلمان کر سکتے ہیں یورپ میں دین کی داغ بیل ڈال سکتے ہیں عبداللہ نے آس پاس نظر دڑائی مگر مسلمان ہے کہاں جنہیں خود ذکر الہی پر یقین نہ ہو کلمہ حق پر اعتبار نہ ہو اللہ کے رب ہونے پر یقین نہ ہو نمازوں کی اہمیت بھول گئی دعاؤں کی طاقت سے نہ آشنا ہو درد کی لذت سے نہ واقف ہو رہی ایمان کی دعوت دیں گے آج عبداللہ کو شدت سے اہل دل کی کمی محسوس ہو رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا المیہ یہ نہیں کہ ہم آلات و مصنوعات کے موجد نہ بن سکیں المیہ تو یہ ہے کہ ہم نیک ارادوں کے خالص نیت کے اعلی مقاصد کے کے اخلاص موجد بھی نہ بنا سکیں آج عبداللہ پھر اپنی حالت پر رو رہا تھا زندگی بعض کاموں میں ضائع کر دی کاش اتنا وقت اپنے آپ پر لگایا ہوتا تو ملکوں پر بھاری ہوتا جتنی ترقی انسان کے ارد گرد موجود ماحول نے کی ہے اتنی ہی اگر انسان خود کر جاتا تو کیا بات تھی اور عبداللہ خود بھی تو آلات بنانے کا ایک پرزا ہی تو تھا عبداللہ کی گنگناہٹ کو ساتھ بیٹھے مسافر نے توڑا وہ ایم سے پاکستان جا رہا تھا اور پاکستانی ہی تھا کہنے لگا مسٹر آپ نے داڑھی رکھی ہے آپ ادائشی مسلمان ہیں اصل مزہ تو جب ہے جب آپ کھلے دل سے غیر مسلم ہو جائیں ادیان اسلام کا مطالعہ کریں پھر سوچ سمجھ کے عقل کے مطابق کوئی دین کا انتخاب کریں یہ جو اسلام آپ نے لیا ہوا ہے یہ تو تلواروں کے ظہور پر آیا تھا عبداللہ نے عقل کی شوخیاں پہلے ہی دیکھ رکھی تھی مسکراتے کہنے لگا کہاں ہے وہ تلوار وہ لا دے مجھے میں اس کا منہ چوم لوں گا اسی کی زور سے یہ بندہ مسلمان تو ہوا جہنم کی آگ سے تو بچا انصاف سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو خاموش ہو رہے